ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اٹھائیس یہ حدیث صحیح ہے